پھر جب اسے جنا بولی اے رب میرے یہ تو میں نے لڑکی جن اور اللہ جو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جن اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا ناؤ اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے اشتان سے